سعید مقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حرا رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حکومت کا لالچ کرو گے اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی پس کیا ہی بہتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی اور محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن عمران نے بیان کیا ہم سے عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے عمر بن حکم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قول موقوفاً نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اڑتالیس